کی دعا سے بنایا ہے اسے سب تم سے وفا سے بنایا ہے اسے آمد میں کرب میں جڑا ہے عباس قامت سر میں کاب سے بڑا ہے عباس جب کی اصری منزل پہ کھڑا ہے عباس اپنی منزل پہ کھڑا ہے عباس اور آتا سے کہا سے لڑا ہے عباس آتا سے کہا سے لڑا ہے عباس وفا چھوڑ دیا لکھ کے اپنا مور قلم چھوڑ دیا جب شاہ بہار ہار گرے ہاتھ تجھے بھی بچ بیت ہار گرے پہ در چاہے کچھ در شاہ کچھ ہم کے دل تیرے علم ہار گرے ہم کے دل تیرے علم ہار گرے سنبھال سوکھ اکبر میرے اپنا تو من کے بچا اکبر سے کی صدا میرے دل اے میرے نور نظر میرے سب شبیر ہے تم تیرا گلے پاپا ہے گلے تیرے پاس چاچائی ہوں میرے غازی تیرے پاس میں اٹھانے آئی ہوں میں بس جو گی اپنے سب پیاروں کا کرتے ہوئے گی بال بکھر آئے میں بادشیدائے نمکھاؤں گی تا میں بادشیدائے نمکاؤں گی تیری مجل میں بھی میں تیری قسم کھاؤں گی مجل میں بھی میں تیری قسم کھاؤں گی سب تیرے میرے میں تراس ہوں گے حش میں حق میں میرے تیرے بات ہوں گے سے پہلے ہی ایک پھر ہوا شام کے بعد چھن گئی نب مستردا شام کے بعد جل گئے میں سبق بھاب لکا شام کے بعد شام کے بعد ہر سدا شام کے بعد ہر کو سدا شام کے بعد کے لیے جات کی نہ رہی اب تو آ جاؤ کے اب تیری جاتی نہ رہی تھی کے دینا جلتے خیموں میں سے زرد کو لا کے دینا بے دال خشائے شبیر پہ جا کے دینا دینا کو تماشوں سے بچا کے دینا کو تماشوں سے بچا کے دینا اب جو سنبھال تو غازی بالیاں خالی تکین کی بچان تو غازی تھی گدانلی مرونے پوری تیرے مرحوم عطا علی اے گدان کے گدان پور علی تیرے دعا چھوڑ علی سنا سے دعا چھوڑ علی سے سے بھر کے آقا دور ہر سے رک کر کے آقا Thank <laughs> you.